السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الكريم کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس تھری زیرو یہ ایک وظیفہ اور ایک تعویذ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن بھی آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا حضرت عثمان کے جسم میں بہت تکلیف رہتی تھی حضرت عثمان ابن ابی آس حضرت عثمان ابن عفان نہیں یہ خاص خیال رکھنا اب سنیے حضرت عثمان ابن ابی آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم کی شدید تکلیف کا اظہار کیا جو مسلمان ہونے کے بعد سے محسوس کرتے رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عثمان اپنا ہاتھ درد والے مقام پر رکھو اور تین بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہو پھر سات بار یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ و قدرتی ہی من شر ما اجد و حاجر سات مرتبہ پڑھو اور پڑھ کر دم کر دو یہ حدیث مسلم شریف میں ہے جھاڑ پھوک کا یہ مجرب عمل صحابہ کرام میں بھی رائج تھا اور آج بھی اہل علم فقہا مفسرین حضرات اور بزرگان دین اس کو بکثرت استعمال کرتے ہیں حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق عمل کیا میری وہ تکلیف جاتی رہی اور وہ درد ختم ہو گیا یہ تو ایک حدیث ہے اور اس سے پہلے میں ایک حدیث سنا چکا ہوں کہ آپ جہاں درد ہو وہاں اپنے ہاتھ رکھے جیسے گھٹنوں کا درد ہے وہاں اپنے ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کر جو دعا دوسری پڑھ رہا ہوں اور پڑھوا رہا ہوں آپ کو سات مرتبہ پڑھ کر دم کر دیجئے بسم اللہ اللہ عرد بلّہ و قدرتی ہی من شر ما فیہا بسم اللہ وب اللہ آرد بلّہ و قدرتی ہی شر ما فیہا یہ بھی سات مرتبہ پڑھ لیجئے اوپر والی دعا بھی سات مرتبہ پڑھ لیجئے اوپر والی دعا مسلم شریف میں آتی ہے اور یہ دعا دوسری حدیث کی کتابوں میں آتی ہے میں حوالے پہلے دے چکا ہوں یعنی دونوں عمل کر دیجئے آپ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کیا آپ کے گھٹنوں کی تکلیف وغیرہ جو ہے دور دور ہو جائے گی اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جو بھی گھٹنوں کی تکلیف میں میں پریشان ہو یا جو بھی کسی لائن کی بیماری میں پریشان ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملا ملا آج دائمہ لا آج لا دائما مستمرہ نصیب فرمائے چلیے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ دس بار اللہ اکبر پڑھ لیجئے دس بار سبحان اللہ پڑھ لیجئے جب آپ پڑھو گے دس بار اللہ اکبر دس بار سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیں گے ہاں یہ میرے لیے یہ میرے لیے پھر دس بار پڑھیے اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی ہر بار اللہ جواب دیں گے میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا کتنی دیر لگے گی آپ کو دو منٹ لگے گی دو منٹ میں اگر اللہ تعالیٰ کہے گا میرے لیے میرے لیے میرے لیے اور اللہ ہمیں معاف کر دے تو کتنا آسان نسخہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین